تیوہار میں اس دن ہماری کلاس میں کافی ہلچل مچی ہوئی تھی گھنٹی بجنے کے بعد میں جتنی جلدی ہو سکتا تھا گھر پہنچا اماں اماں میں نے فون کیا اگلے ہفتے اسکاؤٹ کیمپ لگے گا کیا میں جا سکتا ہوں مجھے اس کے بارے میں مزید بتائیں میری ماں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا یہ سالانہ میلے کے دوران شہر میں منعقد کیا جائے گا دیہاتوں سے بہت سے لوگ آئیں گے ہم سے کہا گیا ہے کہ آنے والوں کی رہنمائی کریں اور ان کی حفاظت کا خیال رکھیں یہ بہت اچھا لگتا ہے مانی میری ماں نے کہا لیکن تم نے کبھی گھر سے دور رات نہیں گزاری میں کیسے فکر کروں کملا رحیم اور باقی لوگ جائیں گے میں نے انہیں یقین دلایا پلیز کیا میں بھی جا سکتا ہوں اچھا اگر وہ بھی جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی میں نے انہیں گرم جوشی سے گلے سے لگایا شکریہ اماں میں نے دل سے کہا سفر کے دن ہم سب اسکول کے میدان میں ملے ہم نے اپنے بھاری بیگ کو بس میں اٹھا لیا ہاتھ لہرا کر اور الوداع کے بعد ہم اسکول کے گیٹ سے باہر نکل آئے جلد ہی ہم مین روڈ پر تھے ہم نے پورے راستہ شہر تک گانے گائے جب ہم پہنچے تو تقریباً اندھیرا ہو چکا تھا لیکن ہم نے کیسے دیکھا کھانے پینے کی اشیاء کے عارضی دکان اور دستکاری کے سامان کی دکان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا میں نے ایک ساتھ اتنے زیادہ لوگوں کو آ اتنی ہلچل والی سرگرمی کبھی نہیں دیکھی تھی جیسے ہی ہم بس سے اترے ہمیں ایک بڑے میدان میں لے جایا گیا جہاں ہمارے خیمے لگائے جانے کے منتظر تھے پھر ہمیں اگلے دن کی ڈیوٹی کے مطابق گروپس میں تقسیم کر دیا گیا کملا واقعی پرجوش تھی وہ طبی عملے کی مدد کرنے جا رہی تھی رحیم ٹرانسپورٹ پولیس کی مدد کرنے جا رہا تھا یہ سن کر ہم سب ہنس پڑے کیونکہ وہ اسکول میں ہمارا بہترین تندرست بالر تھا صرف اس کی نظر کسی بھی مصیبت میں ڈالنے والوں کو روک دے گی میں بھی اپنی ذمہ داری سے خوش تھا یہ نئے آنے والوں کو اپنا راستہ تلاش کرنے میں مدد کرنا تھا مجھے ہمیشہ لوگوں کو دیکھنا اور سننا پسند تھا اور اب مجھے ایسا کرنے کا ایک اچھا موقع ملے گا اگلا دن تیزی سے گزر گیا پھر بھی اس میں بہت سی یادیں ہیں ہم نے بہت محنت کی اور ہم سب نے بہت کچھ سیکھا جب ہمیں خیموں میں واپس بھیجا گیا تو ہم واقعی تھک چکے تھے ایک ساتھ چلتے ہوئے رحیم اور میں نے اپنے دن کے بارے میں بات کی ہمیشہ کی طرح اس کے پاس ایک مضحکہ خیز کہانی سنانے کو تھی جیسے ہی وہ ختم ہوا ہم دونوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت مندر کی سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہے اس کے ساتھ ایک بھاری بیگ تھا یقیناً ہم اس کی مدد کے لیے دوڑے رحیم نے اس کا بیگ اٹھایا جب میں نے اس کا بازو تھاما اور اسے سہارا دیا جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی سب سے اوپر اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور ہمیں ان اچھے لڑکے کہا اپنے حصے کے لیے ہم نے اپنا فرض ادا کرنے پر خوشی محسوس کی اچانک ایک زور سے چھپا کاف کی عوازی ایک چھوٹا لڑکا تالاب میں گر گیا تھا رحیم سیڑھیوں سے نیچے اترا اپنی سینڈل اتار کر پانی میں غوطہ لگا لیا وہ جلدی سے تیر کر بچے کے پاس پہنچا اب میری باری تھی میں نے لڑکے کو آہستہ سے ریت پر بٹھایا اور ابتدائی طبی امداد دی خوش قسمتی سے اس نے زیادہ پانی نہیں نگلا تھا اسی دوران ایک ہجوم جمع ہو گیا لوگ دیکھنے کے لیے اندر داخل ہو رہے تھے رحیم نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا لڑکے کو ہوا چاہیے وہ اس نے اونچی آواز میں کہا برا کرم فاصلہ پر رہیں اب لڑکے کے والدین اس تک پہنچ سکتے تھے وہ اس کے پاس بھاگے اس کے باپ نے اسے اٹھا کر مضبوطی سے بازو میں جکڑ لیا ٹاؤن ہسپتال قریب ہی تھا رحیم اور میں فیملی کو وہاں لے آئے ہم بے چینی سے انتظار کرتے رہے جب تک ڈاکٹر نے بچے کا معائنہ کیا آخر کار اس نے اوپر دیکھا اور ہماری طرف مسکرا دیا تم لڑکوں نے اچھا کام کیا تم نے اسے وقت پر پانی سے نکالا تمہاری ابتدائی طبی امداد نے اس کی جان بچائی والدین نے روتے ہوئے ہمارا شکریہ ادا کیا ہسپتال سے نکلتے ہی ہم نے کملا کو دیکھا وہ وہ چیئر پر کسی کو لا رہی تھی اس نے ہمیں دیکھا اور ہمیں انتظار کرنے کے لیے ہاتھ لہرایا ایک منٹ میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئی اور ہم ساتھ ساتھ چل پڑے ہم نے بہت کچھ کیا اور دیکھا اور ہم سب نے اپنی اسکاؤٹنگ کی مہارت کا استعمال کیا تھا ہم میں سے ہر ایک کے پاس سنانے کے لیے بہت سی کہانیاں تھیں ہم جاگتے رہے اور رات تک باتیں کرتے رہے